لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في في في أول كلامنا كلامنا اللهم اللهم صل صل على على سيدنا سيدنا مولانا مولانا محمد محمد أوسط آخر كلامنا قابل احترام صدر جلسہ قابل قدر حضرات علماء کرام سامعین اظام اور عفت ماں خواتین اللہ تعالیٰ کا بھی انتہا کرم ہے اللہ تعالیٰ کا احسان ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے آج ہمیں یہاں اس بابرکت مجلس میں ایک نیک مقصد کے لیے جمع فرمایا اللہ تعالی ہمارے جمع ہونے کو کہنے کو اور سننے کو قبول فرمائے اور دنیا میں اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ اور سبب بنائے معزز سامعین کرام آج پوری دنیا میں سب سے مظلوم اگر کوئی قوم ہے اور سب سے زیادہ ستائی جانے والی کوئی قوم ہے اگر جنگل کے درندوں کو اللہ تعالی زبان دے دے وہاں ایک جانور دوسرے جانور کو پھاڑ کھاتا ہے حملہ کرتا ہے بڑا جانور چھوٹے جانور کو نوالا بناتا ہے لیکن اس دھرتی پر درندگی کا جو ننگا ناچ ہو رہا ہے اور چل رہا ہے اور بڑی بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ اس چکی میں اگر پس رہا ہے کوئی اور قوم نہیں کوئی اور ملت نہیں کوئی اور امت نہیں بلکہ وہ امت اور وہ قوم جس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے خیر امت کے نام سے یاد کیا اللہ تبارک تعالیٰ نے جس کا مرتبہ اور مقام سب سے اونچا بنایا اور آپ جانتے ہیں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اور آپ جو آقا کے غلام ہیں آقا کے امتی ہیں اللہ تبارک دانا نے اس کا مقام سب سے اونچا بنایا ہے کوئی امت کوئی قوم جنت میں قدم نہیں رکھے گی اس وقت تک جب تک کہ اس امت کے افراد جنت کے اندر قدم نہ رکھ دے داس پیغمبروں کو ان کی امتیں انکار کر بیٹھیں گی اور اللہ تبارک تعالی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کام لے گا کہ ان کے حق میں وہ گواہی دیں گے اور کہیں گے اے اللہ تیرے پیغمبروں نے تیرے نبیوں نے تیرے رسولوں نے دعوت و تبلیغ کا فریضہ مکمل انجام دیا حضرات آج نہ یہ جلسے کا عنوان ہے نہ یہ تقریر کا موضوع ہے اگر اس پر اس امت کے فضائل پر ان کی انفرادیت پر ان کو دی جانے والی رعایتوں پر اور خصوصیات پر مراعات پر اور فضیلتوں پر کلام ہو میرے رب کی عزت و جلالت کی قسم کہنے والوں کی زبان کہتے کہتے گس جائے گی لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے آخا کی جیسے شان نرالی بنائی اللہ نے آپ کے غلاموں کی بھی شان نرالی بنائی آپ نہیں جانتے آپ کو معلوم نہیں کہ آپ کون ہیں آپ نے نہیں جانا اس لیے حرامیوں کے چہرے آپ نے بنائے آپ نے اپنی قدر کو نہیں پہچانا اس لیے فلم میں کام کرنے والے کتے کھانے والے سور کھانے والے زنا کرنے والے بدکاری کرنے والے ان کے لباسوں کو طور طریقوں کو تم نے اپنایا آج جو چہرے میرے محبوب کے نور سے خالی ہیں آج جن کے جسم آخائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے خالی ہیں اور جن ماؤں اور بہنوں اور امت کی بیٹیوں کے جسم پر فلم میں کام کرنے والی رنڈیوں کے کپڑے زادیوں کے کپڑے ہیں وہ ڈوب پڑے اپنے پیشاب میں اپنا پاخانہ کھا کر خود مرے کہ تمہیں اس دھرتی پر جینے کا کوئی حق نہیں کہ تم نے اگر ماں پہچانا تو مال کو پہچانا دولت کو پہچانا اولاد کو پہچانا جوڑوں کی غلامی کو پہچانا نیتاؤں کی نیتاگری کو پہچانا ان کی چمچا گری کو پہچانا زمین کی قیمت کو پہچانا دانے اور غلے کی قیمت کو پہچانا مسلمانوں تم نہیں جانتے آقا کی غلامی کی قدر و قیمت کیا ہوا کرتی ہے اگر یہ جانتے یہ چہرے نظر آتے یہ لباس نظر آتے یہ سماج یہ سوسائٹی کا یہ معاشرے کا رونا نظر آتا یہ امت پٹنے کے لیے پیدا ہوئی یہ امت یہود و نصارہ کے تختہ مشق پر مشق جانے کے لیے بنائی گئی یہ امت کے نوجوان سلاخوں کے پیچھے اپنی بیویوں کو بے وگی کی زندگی کا تمغہ دے کر اپنی اولاد کو یتیمی کا مڈل دے کر یہ سلاخوں کے پیچھے کبھی پوٹا کبھی ٹاٹا کبھی ابو غریب جیل کبھی گون تالام وے جیل اور کبھی کشمیر کی وادیوں سے لے کر کنیا کماری کی جیلوں تک بھرنے کے لیے یہ امت کے نوجوان آئے آج سسک رہی ہے امت آج تڑپ رہی ہے امت آج پٹ رہی ہے امت میں نے کہا نا اگر جنگل کے درندوں کو اللہ تبارک تعالیٰ زبان دے دے وہ کہیں گے اے اللہ بظاہر تو نے ہمیں گیدڑ بنا دیا لومڑی بنا دیا ہرن بنا دیا کتا بنا دیا بندر بنا دیا لیکن ہم سے زیادہ اگر کوئی مظلوم امت ہے مظلوم تیری قوم مظلوم تیری مخلوق ہے یہ آقا کے غلام ہے جو آج مشرق سے لے کر مغرب تک شمال سے لے کر جنوب تک پٹ رہے ہیں لٹ رہا ہے ان کا جل رہا ہے مکان ان کا عزت و ابرو لٹ رہی ہے ان کی ماں اور بہنوں کی اور قید کیا جا رہا ہے ان کے نوجوانوں کو لٹا بھی ہمارا پٹا بھی ہمارا اور پھر الٹا ہمارے نوجوان مظلومی کی زندگی قید و بند کی صحبتیں برداشت کر رہے ہیں حضرات جب خیر امت کی بات آتی ہے امت کے فضائل کی بات آتی ہے آقا کے غلاموں کی بات آتی ہے صحابہ کے منقبت کی بات آتی ہے اولیاء کرام کے شان کی بات آتی ہے علم نظام کی تعظیم کی بات آتی ہے تعبین فقہا اور محدثین کے تذکرے آتے ہیں علماء کا مقام بیان کیا جاتا ہے تو ہم جو ہے داد دیتے ہیں وعدہ کرتے ہیں کہ ماشاء اللہ اللہ کے نبی کے صحابہ کیسے تھے تابعین کیسے تھے طب تعلیم کیسے تھے محدثین کا مقام کیا تھا اولیاء کی کرامتیں کیا تھی مفسرین کی خدمات کیا تھی اور یہ علماء علماء جو آقا کے غلام ہیں اور آقا کے جانشین ہیں اور آقا کے وارث ہیں اور ممبر و محراب کے وارث ہیں اور ممبر و محراب کے جانشین ہیں اور یہ علماء جن کا سلسلہ کبھی جا کر دار ارقم پہ ختم ہوتا ہے تو کبھی جا کر سفا چبوترے پر جا کر ختم ہوتا ہے یہ علماء یہ حفاظ یہ مشاعر جو اپنے سینوں کے اندر کوئی بخاری رکھا ہوا ہے کوئی ترمیزی رکھا ہوا ہے کوئی کلام پاک کی ایک سو چودہ صورتیں رکھا ہوا ہے کوئی کلام پاک کی چھ ہزار چھ سو چھیاسٹھ آیتوں کو رکھا ہوا ہے کوئی متب سنت ہے کوئی حامی سنت ہے کوئی ماہی بدت ہے لگنے میں کہنے میں سننے میں اچھا لگتا ہے داد دینے میں اچھا لگتا ہے لیکن اس سکے کا دوسرا رخ آپ دیکھیے گا افغانستان کے اندر اس کا سکے کا دوسرا رخ آپ دیکھیے عراق کے اندر ارے عراق بہت دور کی بات ہے افغانستان بہت دور کی بات ہے بوسینیا بہت دور کی بات ہے اسی ہندوستان کے اندر گجرات کے اندر مسلمانوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہے اسی ہندوستان کے اندر بھرتپور کے اندر کیا سلوک کیا گیا اسی ہندوستان کے اندر جمشید پور کے واقعے کو ہم نے نہیں بلایا تھا ہم نے بھاگل پور کے واقعے کو نہیں بلایا تھا ہم نے بھیونڈی کے واقعے کو نہیں بلایا تھا ہم نے مراد آباد کے زخم کو ابھی جو ہے پایا نہیں تھا کہ ہر آئے دن ہمیں ڈرایا جاتا ہے دھمکایا جاتا ہے کبھی کہا جاتا ہے کہ گائے کو ذبح مت کرنا کبھی کہا جاتا ہے کہ فیملی پلاننگ تم پر مسلط کر دی جائے گی کبھی کہا جاتا ہے کہ مدرسہ بورڈ قائم کر کر تمہارا رشتہ تمہارے آباد داد کے مدارس سے مکاتب سے قرآن سے اور حدیث سے توڑ دیا جائے گا کبھی کہا جاتا ہے کہ گاؤ گائے ہماری ماتا ہے ہم اس کی پوجا کرتے ہیں تم اس کو ذبح نہیں کر سکتے اور اس کی قربانی نہیں دے سکتے اور کبھی اسکول کے نصاب کے اندر سلیبس کے اندر حالانکہ کہنے کو یہ ملک سیکولر ملک ہے اور جمہوری ملک ہے لیکن اس ملک کی کتابوں کے اندر کبھی آخا کے کارٹون شائع کیے جاتے ہیں اور کبھی آخا کے صحابہ کے تعلق سے اولیاء کے تعلق سے اور اساتین امت کے تعلق سے بدتمیزی کی جاتی ہے مسلمانوں کیا کیا ہم نے اس ملک کا کیا بگاڑا ہم نے ساڑھے نو سو سال کم و بیش اس دھرتی پر ہم نے حکومت کی ہم نے سلطنت کی کوئی شوق کے اندر کوئی کبوتر بازی کے اندر کوئی کبڈی کھیلنے میں کوئی محلوں کی تیاری میں کوئی لونڈیوں کو پالنے میں پرورش کرنے میں اور کوئی کسی چیز کے اندر ہو سکتا ہے اس نے اپنے وقت کو ضائع کیا ہو اگر اس دھرتی کا کا لال ایک باپ کے نطفے سے کوئی پیدا ہوا ہو وہ بتا دے ساڑھے نو سو برس کی مدت کے اندر اس ملک کے اندر کہیں فرقہ وارانہ فساد ہوا ہو کہیں میرٹ کا نمونہ ملتا ہو کہیں ملیانہ کا نمونہ ملتا ہو کبھی گجرات کے زخم دکھائی دیتے ہو کبھی مودی کا آئینہ دکھائی دیتا ہو کبھی اڈوانی کا آئینہ دکھائی دیتا ہو کبھی ٹھاکرے کا اور کبھی جو ہے اسلام مسلمان دشمنوں کا ایک بات کو اگر کوئی پیدا ہوا ہے سیکولر ذہنیت رکھنے والا ہے اور جو ذہنیت کا مالک ہے ہم اس کی ماں کو قسم دے کر پوچھتے ہیں کہ اگر تیرے باپ اس کا باپ نہ آیا ہو وہ ثابت کر کر بتائے انصاف ہم نے دیا عدل ہم نے دیا مساوات ہم نے دیا انسانیت ہم نے دی حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ جس دھرتی سے میں آیا ہوں اور جس ترزمین سے میں آیا ہوں وہ بھی اپنے علاقے کے والی تھے اپنے علاقے کے حاکم تھے میرے رب کی عزت و جلالت کی قسم آج بھی اس علاقے کے اندر کئی برہمنوں کے خاندان اور کئی مندروں کی پراپرٹی ایسی ہے جسے حضرت سلطان شہید رحمت اللہ علیہ نے اپنے دور حکومت کے اندر جہاں مسجدوں کو زمین دی مدارس کو زمین دی مسلمانوں کے لیے آپ نے وظائف کو جاری کیا وہیں آپ نے برہمنوں کے لیے مندروں کے لیے وظائف کو آپ نے جاری کروایا ایک مثال نہیں بتا سکتے ہم نے اس ملک کے اندر عدل قائم کیا انصاف قائم کیا اور اس ملک کی آزادی کے لیے جتنا ہمارا لہو بہا ہے کسی کا اتنا پسینہ بھی نہیں بہا ہے اگر شیخ الاسلام نہ ہوتا شیخ الہند نہ ہوتا حسین ناند بھی نہ ہوتا انار کے درخت کے نیچے دو محمود نہ ہوتے دارلوم دیون کی بنا نہ ہوتی ہمارے اکابری حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نہ ہوتے اگر حضرت مولانا رشید احمد گنگو ہی رحمت اللہ علیہ نہ ہوتے میرے اللہ کی قسم یہ کالے گوروں کی غلامی کرتے پھرتے آج ان کالوں کو آزادی ملی ہے ہمارے آباد داد کے سبقے میں ہمارے اکادرین کے رحم و کرم کے اور قربانی کے صدقے میں دلی سے لے کر میرٹ تک جتنے درخت ہیں ایک ایک درخت گواہ ہے کہ سینکڑوں علماء کو ان پر پھانسی پر لٹکا دیا گیا شاملی کا میدان اگر کہہ سکتا ہے تو کہے گا خنزیر کے کھالوں کے اندر ہمارے اکابرین کو ہمارے علماء کو اس کے اندر ڈال کر جلا دیا گیا ماں بلکتی رہ گئی بیوی تڑپتی رہ گئی اولاد بچلتی رہ گئی اس کے ذرے ذرے پر ہمارا احسان ہے اگر یہ زمین بول سکتی ہے تو بولے گی کہ یہاں بھی مسلمان کا خون کا خطرہ ہے یہاں بھی مسلمان کا خون کا خطرہ ہے یہاں بھی مجاہدان آزادی کی جد و جہد کا ثبوت اور سبرا جو ہے ہندوستان کے ناگرکوں کو ملے گا کیوں اس کے باوجود ایسا سوتےلا سلوک کیا جا رہا ہے کیوں مارا جا رہا ہے کیوں بیٹا جا رہا ہے دہشت گردی کا لیول مسلمانوں پر کیوں لگایا جا رہا ہے اگر پارلیمنٹ میں بیٹھنے والے ان نیتاؤں کو کہو کہ ان کی ماؤں کا دودھ پیا ہو تو آئے ایک کھلے میدان کے اندر ہندوستان کی جن ریاستوں کے اسمبلی اور وہاں کے ایم ایل ای جمع ہو جائیں اور وہ کتے جو مسلمانوں کو دیکھ کر بھوکتے ہیں وہ کتے جو مسلمانوں کی داڑھی کو دیکھ کر نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں امامے کو مدارس کو مساجد کو میناروں کو اذانوں پر جن کی بری نگاہ آ جائیں جمع ہو جائیں ان کی ماؤں کا دودھ پیا ہے اور ہم بھی ہندوستان کی تاریخ کا تاریخ کے پنے کھولیں گے ہندوستان کی ہسٹری ہم رکھیں گے کام دہشت گرد تھا کون دہشت گرد ہے کون دہشت گردی کر رہا ہے ارے ایک بم وہ بھی اس کے بارے میں خود یہاں کی انٹیلیجنس کہتی ہے کیا کر سرحد پار سے دہشت گرد آتے ہیں فلاں لشکر کے فلاں جیش کے فلاں جمع ہمیں کیا لینا دینا کبھی دارلوم نے لشکر طیبہ کی حمایت کی کبھی سیرت کے اجلاس کے اندر جیش محمد کے لیے دعا کی گئی انٹیلیجنس سن سکتے ہو تو سن لو دیش کے وفاداروں آج فیصلہ کرو کہ دیش دروہی کون ہے اور دیش کے وفادار کون ہیں کبھی مسلمانوں نے حمایت کی ان بم دھماکوں کی مسلمانوں نے کبھی سرحد پار آنے والے اس کے بارے میں کچھ جملے کہے کبھی حمایت نہیں کی بلکہ مسلم تنظیمیں جمعیت علماء ہند ملی کونسل جماعت اسلامی اور دیگر تنظیمیں بم دھماکہ ہوتا ہے تم دھماکے کی آواز کے بعد بے ہوش ہو جاتے ہو بزدل ہو اور اس کے بعد تیسرے دن چوتھے دن پھر ایک اخباری بیان میڈیا کے ذریعے سے آتا ہے کہ یہ دہشت گردانہ حملہ ہے یہ دہشت گردوں کی کاروائی ہے ہم ان دہشت گردوں کو نہیں چھوڑیں گے دوسرے ہی دن جمعت علماء والے اور جماعت اسلامی والے فلا تنظیم والے فلاں تنظیم والے فوراً مذمت کرتے ہیں کب حمایت کی مسلمانوں نے ایک بم میں کتنے مرتے ہیں بامبے کا حادثہ ہوا کتنے مرے دلی ہائی کورٹ کا حادثہ ہوا کتنے مرے بعض مسلمان سوچتے ہیں بھائی کیمرہ بند کرو حرام ہے قیامت کے دن روح ڈالنی پڑے گی اس میں اور اللہ تبارک تعالیٰ جنت میں نہیں داخل فرمائیں گے اس وقت تک جب تک کہ آپ تصویر کے اندر روح کو نہیں ڈال دیں گے حرام ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کفر و شر کے بعد بدترین گرا تصویر کشی ہے جو لوگ میڈیا کے نام سے میلاد کے جلسوں میں سیرت کے جلسوں میں اصلاح معاشرہ کے جلسوں میں ویڈیو گرافی کرتے ہیں وہ زمزم کے اندر پیشاب کو ملا رہے ہیں گندگی کو ملا رہے ہیں وہ پاک چیز کے اندر ناپاک چیز کو ملا رہے ہیں ارے یہ قوم اتنی تباہ ہوئی یہ قوم اتنی برباد ہوئی ٹی وی آنے سے پہلے یہ قوم برباد تھی ٹی وی آنے سے پہلے اس سماج کے اندر اس سوسائٹی کے اندر اس معاشرے کے اندر اتنے رسوم تھے اتنے رواج تھے اتنی بے پرگتی بے پردگی تھی اتنی بے حیائی تھی اتنی داڑھی مڈوں کی تعداد تھی اتنے عاشقوں کی تعداد تھی اتنے بھگا کر لے جانے والوں اسی بلا میں ام الخبائش میرے آقا اگر آج ہوتے فرماتے کہ شراب کے بعد اگر ام الخبائش ہے یعنی بری چیزوں کی اما اگر کوئی ہے یہ ٹی وی ہے ٹی وی برا ہو ان لوگوں کا جو اسلامی دو ایک چینل کے نام پر جس کے اندر لڑکیاں سور کی چربی ملی ہوئی خنزیر کی چربی ملی ہوئی نیل پالش اور لپسٹک لگا کر ناچ کے نام پر آ کر نوجوانوں کے جذبات کا کھلواڑا کرتے ہیں خدا غارت کرے خدا برا کرے ان لوگوں کا جو اسلام کے چینل کے نام پر دو ایک چینل کھول کر مسلمانوں کے گھروں کے اندر مسلمانوں کی تہذیب کو مسلمانوں کی شرم کو مسلمانوں کی حیا کو مسلمانوں کی مور بہنوں کی عصمت اور عفت اور پاک دامنی کے چادر کو چاک چاک کر دیا اور مسلمانوں کے اندر احساس کمتری ہے بھائی ہمارے مولانا صاحب تقریر کرے مقامی دوسرے دن کہیں گے حضرت آئندہ سے آپ کو زحمت نہیں دیں گے ارے میلاد کا جلسہ ہے آپ کے والد کا نام آپ کی والدہ ماجدہ کا نام آپ کی موجزے آپ کی کرامتیں آپ کا میراج کا سفر آپ کا ہجرت کا سفر آپ نے کنکرے اٹھائے کلی جو ہے کلیما پڑھ لیا انگلی سے اشارہ کیا چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے آپ کا چہرہ آپ کا بشرا آپ کی سائی آپ کا پرچھائی اور آپ کی اولاد یہ بولو اور پوری دنیا اسلام کے خلاف زہر اگلتے رہے وہاں اس وائٹ ہاؤس کے اندر بیٹھا ہوا کالا کتا پورے عالم کے اندر اسلام کے خلاف سازش رچ رہا ہے ہر کتا ہمیں دیکھ کر بھوک رہا ہے ہر سور ہمیں دیکھ کر دان دکھا رہا ہے حملہ ہو رہا ہے مسلمانوں کی داڑھی پر سکھ داڑھی نہیں رکھتا داڑھی پر بات ہو تو سکھ کی داڑھی پر اعتراض کیوں نہیں عمامہ صرف مسلمان پہنتا ہے سکھ نہیں پہنتا سر پر اسکاف کیا صرف مسلمان عورت ڈالتی ہے کرسچن عورت جو جس کو نرن کہتے ہیں جو چرچوں کے اندر رہتی ہے کیا وہ نہیں ڈالتی اعتراض ہو اسکاف پر نکالو چھینو ان پادریوں کے رکھیلوں کے سروں سے اعتراض ہو امامے پر نکالے ان پنجابیوں کے سروں سے ہنامہ اعتراض ہو داڑھی پر نکالو ان سکھوں کے چہروں سے یہ داڑھی کے بال ان کافروں اور ان مشرقوں اور فلموں میں کام کرنے والے جو کتا سور کھانے والے ہیں نکالو بات بنے گی آج ایسا سے کمتری کا مسلمان شکار ہے سننا نہیں چاہتا مسلمانوں جگ جاؤ اللہ کے لیے تمہیں اس یہودی کتے نے بزدل ہجڑا بنا دیا ہے یاد کرو خالد ابن ولید کی تاریخ کو یاد کرو ٹیپو سلطان کی تاریخ کو مسلمانوں سیرت کوئی اور بیان کرے گا اسلامی معاشرہ کوئی اور بیان کرے گا عقائد کوئی اور درست کرے گا اللہ کا اللہ کے رسول کا واسطہ جن ماؤں کا دودھ تم نے پیا ہے ان ماؤں کے دودھ کے تحدث اور تہارت کا واسطہ اس لیے کہ اس ماں کا نام کوئی فاطمہ ہوگا اس میں کسی کے ماں کا نام عائشہ ہوگا اس میں کسی کی ماں کا نام سمیا ہوگا کتےجا ہوگا ان کے دودھوں کے تقدس اور تہارت کا واسطہ دے کر کہتا ہوں اللہ کے لیے جگ جاؤ مسلمانوں اللہ کے لیے جگ جاؤ یہ کافر یہ بزدل یہ یہودی یہ عیسائی تمہارے ہاتھ سے جہاد کا جھنڈا جذبہ شہادت کا لاٹھی کی لاٹھی چھین کر تمہیں مشکل بنانا چاہتے ہیں ہجڑا بنانا چاہتے ہیں مسلمانوں جب تک یہ جہاد کا ڈنڈا تمہارے ہاتھ میں رہے گا جذبہ شہادت کا علم تمہارے پاس رہے گا ابو جہل تمہارے قریب نہیں پھٹکے گا اتبا تمہارے قریب نہیں آئے گا شیبا تمہارے قریب نہیں آئے گا روم کھا جائے گا ایران شکست کھا جائے گا فارس شکست کھا جائے گا میرے اللہ کی عزت و جلالت کی قسم مسلمانوں اللہ کے لیے جب جاؤ اور پہچانو حق کیا ہے اور باطل کیا ہے میں نے بتایا نا دہشت گرد یہ ہیں ایک دم پٹتا ہے کتنے لوگ مرتے ہیں دس مرے دو سو مرے سوا ہزار مرے مانا کہ مسلمانوں میں کوئی غلطی سے دہشت گرد پیدا ہو گیا اور خود مسلمانوں کی ملی تنظیموں نے اس کی مذمت کی شہدا کے لیے مرنے والوں کے لیے انہوں نے دلاسا دیا پرسا دیا دیا نہیں دیا لیکن مسلمانوں ہم نے گوروں سے حکومت لے کر کالوں کے حوالے کی انیس سو سینتالیس سے لے کر اب تک بم میں مرنے والوں کی تعداد کو آپ کاؤنٹ کرو شمار کرو کہ انیس سو سینتالیس سے لے کر آج کی تاریخ تک نومبر کی تیرہ تاریخ تک کتنے لوگ بم بلاس کے اندر بھرے ایک تو وہ اور ایک ملیانہ کے شہدا کو گنو ایک میرٹ کو گنو ایک مراد آباد کو گنو ایک گجرات کو گنو ایک کرناٹک کو گنو ایک بنگلور کو گنو ایک تمل ناڈو کے فساد کو گنو ایک کشمیر کی گلیوں کے اندر میرے رب کی عزت و جلالت کی قسم زعفران کے پھول کم کھلتے ہوں گے لیکن میری امت کی امت کی بیٹیاں میری قوم کی بیٹیاں اس سے زیادہ مرجھاتی ہوں گی فوجی دلندیں دہشت گردی کا لیبل لگا کر کسی بھی گھر میں گھس جاتے ہیں اور سودا کرتے ہیں کہ ہم تمہارے پتی کو گرفتار کر لیں گے تمہارے باپ کو تمہارے بیٹے کو بدلے کے اندر عزت کا سودا عزت کا سودا عزت کا سودا پاک دامنی کا سودا گلی گلی وادی وادی گواہ ہے کہ کتنی ہماری ماں اور بہنوں نے چھلانگ لگا کر بلڈنگ سے خودکشی کر لی ہے ان کافروں کے حوالے ہونے سے پہلے اپنی عزمت کی چادر تار تار ہونے سے پہلے یہ عصمت کے لٹیرے دہشت گرد ہیں نہیں وردی پہنی تھی کیا شپت لیا تھا کیا قسم لی تھی آج کس تھانے کے اندر رشوت نہیں لی جاتی کون خاکی وردی والا دودھ کا دلہا ہے کانسٹیبل سے لے کر کمشنر تک ہوم منسٹر تک کون دودھ کا دلہا ہے وردی پہنتے وقت اس سے کیا شپت لی گئی تھی اس سے قسم کیا لی گئی تھی جب چور نہیں ملتا اور قتل کا کیس حل نہیں ہوتا راہ چلتے ایک پردیسی کو اچک لیا جاتا ہے کرنٹ کے چھٹکے دیے جاتے ہیں پاخانے کی جگہ میں مرچ کا پاؤڈر ڈال کر ایک جرم کرایا جاتا ہے تاکہ اس کا مڈل برقرار رہے میڈیا کی طرف سے آنے والے تانے اور دباؤ اور پریجر کو کم کرنے کے لیے پھر ایک معصوم کو جو صبح میں اٹھ کر تحجد کے وقت ٹہلتے ٹہلتے مسجد جا رہا تھا کہ بھائی یہ چور ہے یہ اچکا ہے یہ قاتل ہے اور جب وقت دھماکے ہوتے ہیں انٹیلیجنس بیکار ہو جاتی ہے اور حکومت کی خفیہ ایجنسیاں ناکام ہو جاتی ہے ایک طالب علم کو ایک اسٹوڈینٹ کو کہ فلاں تحریک کا فلاں جماعت کا یہ لیڈر ہے اور دوسرے دن اتنی بڑی تختی کہ یہ کمانڈر ان چیف تھا فلاں جگہ سے یہ ٹریننگ لے کر آیا تھا پلا کیا تھا پلا کیا تھا یہ مسلمانوں کو غلط پسانے والا انسانوں کے ساتھ حیوانوں جیسا سلوک کرنے والا عورتوں کے سروں سے شوہر کا تاج نکالنے والا اور اس عورت کو بے کی زندگی دینے والا ان بچوں کو یتیمی کی زندگی دینے والا کیا یہ دیش جو ہے ویرودی نہیں ہے کیا یہ دیش کا سچا وفادار ہے ان کے بوٹوں پر لگنے والی جو بوٹ کی پالش ہے جوتوں کی پالش میرے رب کی قسم ایک فقیر جو بھیک مانگتا ہے اپنے بچے کے لیے جو چاکلیٹ لیتا ہے اور جو بسکٹ لیتا ہے اور اس کے اندر ینٹی ایکسٹرا لوکل ٹیکس ایکسٹرا اسی ٹیکس کے پیسوں سے اس کی وردی بنتی ہے اسی ٹیکس کے پیسوں سے اس کے جیپ کا تیل آتا ہے اسی ٹیکس کے پیسوں سے اس کی بوٹ کی پالش آتی ہے آج کا دن دیکھنے کے لیے کیا ہو رہا ہے مسلمانوں بم سے پھٹے تو کتنے پھٹے آپ رہا ہو اس ملک کے اندر جو دوائیوں کی دکانیں ہیں ستر پچاس فیصد مال جو اسٹینڈرڈ دکانیں ہیں ان کو چھوڑ کر عام دکانوں کے اندر نقلی دوائیاں نقلی دوائیوں کو بیچنے والا ہیلتھ منسٹر کہا گیا نقلی دوائیوں کا انسپیکشن کرنے والا نقلی دوائیوں کا معائنہ کرنے والا اس پر سیل لگانے والا اگر یہ دوائی کھائے گا کسی کی کڈنی چلی جائے گی کسی کو بی پی ہو جائے گی کسی کو ہارٹ اٹیک ہو جائے گا ارے وہ مر رہا ہے موت کے نام پر دہشت گردی کے نام پر اس پر چار آنسو بہائے جائیں گے اور دنیا کے لوگ اس کا پرسہ کریں گے اس کی تعزیت کریں گے اس کی ماں کو نوکری ملے گی یا اس کی اولاد کو نوکری ملے گی یا حکومت اعلان کرے گی زخمی ہونے والوں کو دو لاکھ اور مرنے والوں کو پانچ لاکھ کچھ تو ہوگا لیکن ان نقلی دوائیوں کے ذریعے سے ان موت کے سوداگر یہ موت کے سوداگر یہ دیش کے وفادار ہیں یا دیش کے غدار ہیں کس مدرسے میں دوائی بنتی ہے کس مدرسے کے اندر زمین کا گھٹالا ہوتا ہے کس مدرسے کے اندر چارے کا گھٹالا ارے جیل کے اندر جو قیدی ہیں ان کو پہنچنے والے اناج کا گھٹالا جانور جو پارکوں میں رہتے ہیں ان تک پہنچنے والی ان کتوں اور ان معصوم جانوروں کے غذاؤں کا گھٹالا ملک گھٹالوں کا ملک بن گیا ہے دنیا کے اندر گھٹالوں کے اندر دھوکے کے اندر فریب کے اندر اوٹ بھی بکتا ہے منسٹری بکتی ہے ایم ایل اے بکتا ہے ایم پی بکتا ہے لائر بکتا ہے جب بکتا ہے اس سیکولر ملک کے اندر اس عدل و انصاف کے ملک کے اندر اس جمہوری ملک کے اندر عدالت کا سودا کرنا مظلوموں پر پھانسی پر لگانا ظالموں کو کھلی آزادی دینا نقلی دوائیاں بیچنا سامان کے اندر ملاوٹ کرنا اور نقلی پرزے بیچنا حضرات کیا یہ دہشت گردی نہیں سب سے بڑے دیش کے دہشت گرد وہ ہیں حوصلہ بناؤ مسلمانوں ایسا سے کم تری کا شکار کیوں ہمارا مالک اللہ ہے ہمارا پالن ہار اللہ ہے ہم نے بش کے باپ کا کلمہ نہیں پڑا ہم نے منموہن سنگھ کے باپ اور سونیا کے پتا یا پتی کا کلمہ نہیں پڑا وہ اللہ کل بھی تھا وہ اللہ آج بھی ہے وہ اللہ ہمیشہ رہے گا عزت دینے والا وہ ذلت دینے والا وہ پالنے والا وہ مسلمانوں کب تک غیروں کی چاپلوسی کرتے رہو گے نوکری نہ ملے کوئی بات نہیں اللہ کی زمین بہت بڑی ہے علاقے سے نکال دیا کوئی بات نہیں اللہ کی زمین بہت بڑی ہے لیکن آخا کی سنت کی ہم قربانی نہیں دیں گے آخا کے شیار کی ہم قربانی نہیں دیں گے نماز نہیں چھوڑیں گے پردہ نہیں چھوڑیں گے ہماری عزت ہماری سر بلندی ولی اللہ عزت ہو ولی رسول ہی ولی المؤمنین عزت اللہ کے لیے ان داڑی منڈوں کے لیے نہیں ہے ارے تمہیں دھوکہ ہو گیا فلم میں کام کرنے والا جب پھول کے ہلاتی ہے رنڈی لاکھوں روپے اسے دیے جاتے ہیں ان لاکھوں روپیوں کی چکمک نے تمہیں دھوکہ دے دیا فلم میں کام کرنے والے سور کھانے والے ہیں کتا کھانے والے ہیں شراب پینے والے ہیں بدکاری کرنے والے ہیں یہ ایک نمبر کے دہشت گرد ہیں کہ انہوں نے نوجوانوں کو عشق کرنا سکھایا ماں باپ کی نافرمانی کرنا سکھایا لڑکی کو بھگا کر لے جانا سکھایا حمل کو گرانا سکھایا یہ سب اور پھر الزام کس پر مدرسے مدرسے میں کیا سکھایا جاتا ہے ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے باپ جنت کا دروازہ ہے پڑوسی اتنے حقوق اتنے حقوق راوی بیان کرتا ہے لب یوں رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ میراث کے اندر پڑوسی کے بھی حقوق دے گا جس شریعت نے اسلام نے ایک چڑیا کو ایک مرغئی کو ایک جانور کو سیوا کرنے کے لیے کہا کہ پانی پلا کر اسے آرام پہنچاؤ اس کے آنکھوں کے سامنے چھری کو تیز نہ کرو کہ مبادہ اسے احساس اور شعور ہو کر اس کو تکلیف نہ ہو جائے وہ اسلام جو جانور کا اکرام احترام اور موتا کا اکرام اور احترام سکھاتا ہے دنیا کے اندر مسلمان جیسے موتا کو لے جاتے ہیں میت کو لے جاتے ہیں اور تکوین کا مسئلہ تجہیز کا غسل کا کفن کا بطور امن کا نام لینے والوں شانتی کا نام لینے والوں ہماری فقہ کی کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ مردے کو تیز قدم نہیں لے جا سکتے اس کے اکرام میں احترام میں بم دھماکہ دہشت گردی یہ تمہیں مبارک نقلی سامان بنانا تمہیں مبارک گھوٹالے کرنا تمہیں مبارک نقلی دوائیاں بنا کر انسانوں کا کی جان کا سودا کرنا انسانوں کو سلے پیزن دینا وقت سے پہلے موت کے گھاٹ اتارنا ہسپتالوں سے جنازے نکل رہے ہیں اور ان جنازوں میں کتنے جنازے جو نقلی دوائیوں کی وجہ سے نکل رہے ہیں سلمانوں اللہ کے لیے جگو ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے زمین کسی کے باپ کی نہیں آسمان کسی کے باپ کا نہیں یہ ملک کے اندر سورج نکلتا ہے تو دلی کی پارلیمنٹ کی اجازت سے نہیں اس ملک کے اندر سورج غروب ہوتا ہے تو ایم ایل ایم پی کے مسودہ پاس کرنے کی وجہ سے نہیں جو سورج کا خالق ہے جو چاند کا پالن ہار ہے جو زمین کا مالک ہے چھوڑ دو ان پارٹیوں کی طرف نگاہ اٹھانا چھوڑ دو ان فلموں کی طرف نگاہ اٹھانا اب تک انہوں نے دیا تو تمہیں کیا دیا سوائے دھوکے کے بربادی کے سوائے بے حیائی کے بے شرمی کے سوائے قبرستانوں کے آباد کرنے کے اولاد کو ماں باپ سے جدا کرنے کے میاں بیوی کے اندر تفریقہ ڈالنے کے دیا تو بتاؤ اللہ کے لیے کیا دیا انہوں نے ایک کالی کتیا ہیروئن فلم کے اندر آتی ہے پنکھا نہیں گا اور وہ کہتی ہے میری سندرتا کا راز یہ فیرن لولی ہے یہ میرا صابن ہے یہ میری کریم ہے اللہ کے لیے بتاؤ آج تک دنیا کی کوئی کالی کتیا اس صابن کو استعمال کر کر اس پیرن لولی کو استعمال کر کر اس شیمپو کو استعمال کر کے کیا گوری ہو گئی ایسے دکھایا جاتا ہے کہ بس اب لگایا کل صبح میں آئینے میں چہرہ دیکھ لیا تو گوری بندرنی نظر آ گئی اللہ کی قسم نہ ہوئے سوائے دھوکے کے اور کچھ نہیں یہ پیپسی یہ کوک یہ مرنڈا اور یہ سافٹ ڈرنک اس کے اندر زہر ملا ہوا ہے زہر یہ آپ اگر اپنے بیت الخلا کے اندر ڈالیں کوئی کیمیکل ڈالنے کی ضرورت نہیں یہ خود آپ کے بیت الخلا کو اجلا کر دے گا صاف کر دے گا کوئی فیرنڈولی کسی کتیا کے چہرے کو سفید کرے نہ کرے یہ پیپسی یہ کوک یہ تھمس اپ یہ سافٹ ڈرنک یہ آپ کے ٹوائلٹ کے کام آتا ہے لیکن فلم میں کام کرنے والے کتے اور یہ فلم میں کام کرنے والے اور کرکٹ کے میدان کے اندر بلہ لے کر ادھر سے ادھر بھگانے والے بے وقوف سٹا کھیلنے والے جواڑی جو خود تو امیر بن گئے ارب پتی بن گئے کھرب پتی بن گئے اور لوگوں کو بے وقوف بنایا آج وہ کہتے ہیں کہ میری سندرتا کا میرے جسم کے اندر چست و چومن چاک چومن ہونے کا اور میری صحت کا یہ پیپسی ہے یہ کوک ہے سوائے ہماری زندگیوں کے ساتھ کھیلنے کے انہوں نے کیا کیا ہے اللہ کے لیے بتاؤ ابھی بھاگو گے فلم والوں کے پیچھے ابھی داڑیاں مڈاؤ گے ابھی یہود و نسارا کی اترن ان کی جنس پینٹ پہنو گے ہماری ماں اور بہنیں کیا ہو گیا ہے تمہاری غیرت کو کیا ہو گیا ہے تمہارے شرم کو کیا ہو گیا ہے تمہارے کردار کو کس کی نظر لگ گئی میری ماں میری امت کی بیٹی جب تو فاطمہ کے نقش قدم پر تھی جب تو عائشہ کے نقش قدم پر تھی جب تو سمیہ کے نقش قدم پر تھی تیری کوک سے پیران پیر جنم لیتا تھا تیری کوک سے جنید بغدادی جنم لیتا تھا تیری کوک سے امام بخاری جنم لیتا تھا تیری کوک سے قاصی بھی جنم لیتا تھا تیری کوک سے حضرت جائے شیخ الہند جنم لیتے تھے تیری کوک سے ٹیپو سلطان جنم لیتے تھے میری اماں جب سے تیری شرم کی چادر گئی تیری حیا کی چادر گئی تیری عزت کی چادر گئی تیری عزت کی چادر گئی تیری پاک دامنی کی چادر گئی میری اماں جب سے تو نے فلم میں کام کرنے والی رنڈیوں کی نقالی کی فلم میں کام کرنے والے ان ہجڑوں کے چہروں کو تو نے پسند کیا اما آج تیرا پتی تیرا وفادار نہیں ہے آج تیری اولاد تیری بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے اما اما تیری فت تیری عصمت اور تیری پاک دامنی کے قسمیں کھائی جاتی تھی اما جب تیرا ہاتھ آسمان کی طرف اٹھتا تھا زمین پر گرنے سے پہلے ہم مقبولیت کے آثار کو دیکھا کیا کرتے تھے آج اما کیا ہو گیا تو تابش کے لیے پلیتوں کے لیے کبھی مجاوروں کے قدم پر جا رہی ہے کبھی درگاہوں کے پاس جا رہی ہے کبھی عاملوں کے پاس جا رہی ہے اور کبھی جو ہے منتر کرنے والے اور جادو کرنے والوں کے پاس تو جا رہی ہے اماں اپنے مقام کو تو پہچان اماں تو اپنی حیثیت کو پہچان اماں تو ہی تو تھی کہ جب تیرا بیٹا امام بخاری پیدا ہوا اندھا پیدا ہوا اور تو نے ہاتھ اٹھائے اے اللہ یہ نابینا پیدا ہو گیا اگر تو بینا کر دے گا میں اسے دین کا سپاہی بناؤں گی میں اسے دین کا راہی بناؤں گی دین کا مجاہد اور حدیث کا خادم بناؤں گی اما دھرتی شاہد ہے وہ زمین کہہ سکتی ہے تو کہے گی کہ تیرے ہاتھ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ نے تیری دعا کو قبول کر لیا تھا اور اللہ نے تیرے بیٹے کو بینائی دے دی تھی تیرے بیٹے کو بسارت دی دی تھی اماں تاریخ شاہد ہے کہ ہمارے دور حکومت کے اندر دلی کے اندر بڑا سخت کا پڑا تھا لوگ دانے دانے کے محتاج ہو گئے تھے پانی کے قطرے قطرے کے محتاج ہو گئے تھے تالاب سوکھ گئے تھے ندیاں سوکھ گئی تھی کھیت خلیات اجاڑ ہو چکے تھے آبادی ویرانی کے اندر تبدیل ہو چکی تھی اما علماء نے لوگوں کو لے کر کھلے میدان کے اندر آ کر سلا کلی پڑی ایک دن پڑی دو دن پڑی ایک ہفتہ دو ہفتہ ایک پہلا رب ہے راضی ہونے کے لیے تیار نہیں رب ہے ماننے کے لیے تیار نہیں لوگ آتے ہیں اپنے جانوروں کو ساتھ لاتے ہیں اپنے چوپاوں کو ساتھ لاتے ہیں اپنے بچوں کو ساتھ لاتے ہیں اپنی غربت اپنی مسکینی اپنی لاچاری کا اللہ کو حوالہ دیتے ہیں بادل ہے برسنے کے لیے تیار نہیں اما تاریخ شاہد ہے کہ ایک بچہ ایک اٹنی پر ایک حدت کو لے کر اس کی سواری کو لے کر جا رہا تھا اس نے پوچھا اے لوگوں اس میدان کے اندر کیوں تم جمع ہوئے ہو لوگوں نے کہا ہم سلاط السکا پڑھنے کے لیے بارش کی نماز پڑھنے کے لیے کہا کہ تمہیں بارش چاہیے کہا ہاں چاہیے تو اس نے اس حودت سے اس سواری کے تخت سے ایک چادر نیچے کو ٹنگی تھی اس کو پکڑ کر یہ کہا اے اللہ اس کا مقام تیرے پاس اس کی عزت اس کی عزت اور اس کی پاک دامنی پر اگر آج تک کوئی دھبا نہیں لگا ہے مولا اس کی اسمت کا واسطہ اس کی عزت کا واسطہ اس کی پاک دامنی کا واسطہ مولا مایوس نہ بھیجنا راوی کہتا ہے مورخ کہتا ہے یہ لوگ ابھی اپنے گھروں کو واپس نہیں ہوئے تھے کہ بادل کب تک برسنا شروع ہو گیا لوگ بڑے پریشان ہو گئے اتنے دنوں سے ہم روئے اللہ کو منایا سلا کلتہ پڑی رب ہے کہ ماننے کے لیے تیار نہیں وہ جادوئی جو ہے چادر کا راز کیا ہے بچہ کہنے لگا چھوڑو میرے میرے رب کا معاملہ لوگوں نے اشرار کیا تو اس بچے نے کہا کہ اس کے اندر اس سواری کے اندر اس تخت پر میری والد محترمہ تھی جب سے ہوش سوالا نہ اس نے کسی مرد کو دیکھا نہ اس پر کسی مرد کی نگاہ گئی تھی میں نے اس کی چادر کو پکڑ کر اس کی عصمت اس کی عفت اور اس کی پاک دامنی کا حوالہ دیا اللہ تبارک تعالیٰ کو رحم آ گیا اللہ تعالیٰ کو کرم آ گیا میری ماں میری ماں تو تو وہ تھی کہ تو نے تیرا حکم بادلوں پر چلتا تھا میری ماں تو تو وہ تھی کہ اندے بینا ہو جاتے تھے میری ماں تو تو وہ تھی کہ خواجہ میری کو جنم دینے والی تھی میری ماں تو تو وہ تھی محدثوں کو جنم دینے والی تھی فقہا کو جنم دینے والی تھی مفسروں کو جنم دینے والی تھی اماں اماں تجھے خانے کعبہ کے حرمت کا واسطہ نبی کے روزے کی گمبد خزرہ کا تجھے تہارت کا واسطہ نبی کے روزے کی جالی کا واسطہ میری اماں میری اماں امت جو ہے پٹ رہی ہے آج امت سڑ رہی ہے آج امت کب کاٹا جا رہا ہے میری اماں پانی کی قیمتیں ان نوجوانوں کے خون کی لہو کی قیمت نہیں گاجر کی قیمت ہے مولی کی قیمت ہے اما ابا تو نے کبھی اپنی اولاد کو مایوس نہیں کیا آج تیری اولاد آج تیری قوم آج تیری امت تیرے سامنے دست سوال دراز کرتی ہے دامن کو پھیلاتی ہے اما ایک جانور کتیا اپنے بچوں کو مایوس نہیں کرتی ایک جنگل کے درندے کی ماں اپنی اولاد کو مایوس نہیں کرتی میری اماں آج تو مایوس نہ کر آج آج سے تو فاطمہ بن جا آج سے تو رابیہ بسریا بن جا آج سے تو محدثوں کی ماں بن جا پھر دیکھیں گے پھر دیکھیں گے کہ بش سو مرتبہ سوچے گا کسی اسلامی ملک کی طرف انگلی اٹھانے سے پہلے پھر سوچیں گے کوئی ڈنمارک کا کتا میرے محبوب کا خاکہ بنانے سے پہلے سو مرتبہ اپنے پیشاب کو پیے گا میری اماں تجھے خدا کی خدائی کا واسطہ اللہ کے لیے سدھر جا میری اماں تیرے چہرے کی رونق تیری عزت تیری سلامتی تیری سر بلندی ان فلموں میں کام کرنے والے حرام زادیوں میں ان رنڈیوں کی زندگی میں نہیں میری اماں ازواج متحرہ جو ہماری مائیں ہیں ان کا دامن تو پکڑ لے حضرت فاطمہ کا دامن پکڑ لے حضرت حضرت خدیجہ کا دامن پکڑ لے پھر دیکھتے ہیں پھر دیکھتے ہیں کون سا قانون ان مسلم نوجوانوں کے خلاف چلے گا کون سی جیل کی سلاحیں ہوگی کہ جو ان کو ان کے پیچھے کر پائے گی دنیا کا وہ کون سا مائکا لال ہوگا جس کی گولی نکل کر مسلمان کے سینے کو پار کر پائے گی اما اما ہم نے نیل کا ہم نے نیل کا ساحل پار کیا ہے اما جان ہم نے روم کو شکست دی ہے ہے ہم نے ایران کو شکست دی ہے کیسر کسرا کو شکست دی ہے امنا اس قوم کے ابو جہل کو ایک ماس ایک مابس ایک ننے منع بچے نے اس کو واسل جہنم کیا ہے نہ وہ ماس پھر پیدا ہو سکتا ہے وہ مابس پھر پیدا ہو سکتا ہے امنا گلی گلی کے اندر ابو جہل کتے بول رہے ہیں بھوک رہے ہیں ایک ماس کی بھیت ہمیں دے دے ایک مابس ہمیں دے دے ایک حسن ہمیں دے دے ایک حسین ہمیں دے دے ایک علی دے دے ایک خالد ابن ولید دے دے ایک محمد بن قاسم دے دے ایک ٹیپو دے دے امبا پھر دیکھیں گے ان شاء اللہ انشاءاللہ ان شاء اللہ للہ کہ کے زمین کے چپے چپے پر میری اما اسلام کا پرچم لہرائے گا وائٹ ہاؤس کے اندر میرے رب کی عزت جلالت کی قسم اگر اذان کی آواز نہ گونجے اگر اللہ کا قرآن نہ پڑا جائے میرے منہ پر دینا اگر میں مر جاؤں میرے قبر پر پیشاب کر دینا مسلمانوں نہ لاٹھی کی ضرورت نہ اے کے پارٹی سیون کی ضرورت نہ ہتھیار کی ضرورت نہ ٹریننگ کی ضرورت ایک مسواک ہمیں کافی ہے ایک وضو کا لوٹا ہمیں کافی ہے ایک اٹھنے والے ہاتھ آسمانوں کی طرف ایک ذکر جو اللہ کے عرش کو تھرا جاتا ہے وہ ذکر ہمارے لیے کافی ہے مسلمانوں کیوں مایوس ہوتے ہو اٹھو جذبے جہاد کے ساتھ اٹھو جذبہ شہادت کے ساتھ اگر ہاتھ میں ڈنڈا نہیں ہوتا گلی کا کتا بھی کاٹنے کو آتا ہے گلی کا سور جو پاخانہ کھانے والا ہے منہ دکھاتا ہے اور دانت دکھاتا ہے اور یہ ڈنڈا نہیں ہوتا ایک مچھر بھی ہمارے جسم میں بیٹھ کر خون پینے لگتا ہے اور یہ ڈنڈا ہوتا ہے بڑے سا بڑا جانور شیر بھی چیتا بھی گیدڑ بھی قریب آنے سے ڈرتا ہے مسلمانوں اس امریکی کتوں نے ان یہودی کتوں نے ان عیسائی کتوں نے اور ان فلموں کے اندر اگر مسلمانوں کو رول دیا بم دھمامے کا رول دیا گلے میں تعویذ ہے سر کے اندر پگڑی ہے چہرے پر داڑھی ہے سامنے مسلح ہے اور ان فلم میں کام کرنے والے جو خان برادری ہے وہ نام کے مسلمان ہیں ان کا ایمان اور اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے فلم کے اندر رول لیا تو دہشت گردی کا رول لیا میڈیا کے اندر بات اچھالی گئی تو جو ہے مسلمانوں کی اچھالی گئی ایک بم دھماکہ ہوا دوسرے دن میڈیا کے اندر بات آ گئی کہ مسلمانوں کی فلاں تنظیم نے سیمی نے انڈین مجاہدین نے وہ سیمی کون ہے اس کا باپ کون ہے اس کی ماں کون ہے انڈین مجاہدین کون ہے اس کی اما کون ہے اس کے باپ کون ہیں اس کے اراکین کون ہے آج تک پتا نہیں چلا صرف اپنی دہشت گردی کے اوپر اپنی گناہوں کے اوپر اور اپنے کالے کرتوتوں کے اوپر سفید چادر ڈالنے کے لیے آج مسلمانوں کو آلے کار بنا کر ان کو جہاد اور دہشت گردی کو جوڑ دیا گیا جہاد اور ہے دہشت گردی اور ہے جہاد اور دہشت گردی کے اندر اتنا ہی فرق ہے کہ ایک چھری وہ ہوتی ہے جو چھری ایک جو ہے ڈاکو کے ہاتھ میں ہوتی ہے ایک چور کے ہاتھ میں ہوتی ہے ایک اچکے کے ہاتھ میں ہوتی ہے ایک لٹیرے کے ہاتھ میں ہوتی ہے اور ایک چھری وہ ہوتی ہے جو سرجن کے ہاتھ میں ہوتی ہے ڈاکٹر کے ہاتھ میں ہوتی ہے سرجن سرجری کرتا ہے ڈاکٹری کرتا ہے گندا مواد نکالتا ہے پیٹ نکالتا ہے اور گندی چیزوں کو نکالتا ہے چور اس چھری کے ذریعے سے ڈاکہ ڈالتا ہے قتل کرتا ہے غارت گیری کرتا ہے مسلمانوں بدر کے اندر دہشت گردی نہیں بدر کے اندر ہمارے پاس ہتھیارات ایسے تھے جیسے ڈاکٹر کے ہاتھ کے اندر جو ہے چاقو ہو چھری ہو اور کاٹا ہو B S F border security force جو ہندوستان کی فوج ہے اور ملٹری ہے اس کے ہاتھ کے اندر کیا گن کا ہونا کیا اس کے ہاتھ کے اندر اے کے فورٹی سیون کا ہونا کیا اس کے ہاتھ کے اندر ہتھیارات کا ہونا کیا کوئی بے وقوف یہ کہہ سکتا ہے کہ بی ایس ایف جو ہے دہشت گرد تنظیم ہے اور بی ایس ایف وہ ہے جو ملک کے غدار ہیں اس لیے کہ ان کے آپ کے اندر ہتھیارات ہوتے ہیں مسلمانوں اپنی ماں کی عزت کے لیے اپنی ماہن کی عزت کے لیے اپنے ملک کی عزت کے لیے اپنے مساجد کی حرمت کے لیے اپنے مدارس کی حرمت کے لیے اگر کوئی بارڈر سیکورٹی فورس بنتا ہے اور ظلم کا دفاع کرتا ہے اپنا حکمر بنواتا ہے اس کو دہشت گردی نہیں کہتے دہشت گردی قتل کارگری کا نام ہے دہشت گردی فرقہ وارانہ فساد کا نام ہے دہشت گردی عزت و آبرو لوٹنے کا نام ہے دہشت گردی پارلیمنٹ کے اندر ووٹ فروخت کرنے کا نام ہے دہشت گردی عدالتوں کے اندر گواہوں کے قتل کرنے کا نام ہے دہشت گردی ظالم کو مظلوم بنانا اور مظلوم کو ظالم بنانے کا نام ہے مسلمانوں اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں موت دو مرتبہ نہیں آتی نہ وقت سے پہلے آتی ہے نہ وقت کے بعد آتی ہے نہ دو مرتبہ آتی ہے موت انا جل اللہ ازا جالا یو اخر جب آتی ہے کوئی اس کو ٹلا نہیں سکتا کوئی اس کو آگے پیچھے نہیں کر سکتا پی ایس سی نہیں مار سکتی ملٹری نہیں مار سکتی امریکی کتے نہیں مار سکتے برطانیہ نہیں مار سکتا جب تک ہمارا اللہ نہ چاہے وہ زندگی کا مالک ہے وہ موت کا مالک ہے مسلمانوں حوصلوں کے ساتھ زندگی گزارو احساس کمتری کے ساتھ زندگی مت گزارو آپ اس ملک کے وفادار ہیں آپ اس ملک کو دینے والے ہیں آپ نے ایک مندر کی عید نہیں توڑی آپ نے گیتا کو نہیں جلایا آپ نے بائبل کو نہیں جلایا آپ نے ہندو کو برا نہیں کہا آپ نے رام کو برا نہیں کہا آپ نے جو ہے ان کے دیوی دیوتاؤں کا برا نہیں کہا اور نہ سمجھا بلکہ کلام پاک کے اندر حکم دیا گیا بلا تصب الدینہ یہ دول اللہ کہ جو لوگ غیر اللہ کی پوجا کرتے ہیں ان کا تم جو ہے برا نہ کہو بلکہ اب تو ایک جو ہے میڈیا نے ایک ایشو بنا دیا ہے اور مسلمانوں کے درمیان آپس میں تفریقہ ڈال دیا ہے کہ دارلوم دیوبند نے گائے کی قربانی پر پابندی لگا دی حالانکہ ایک جزوی مسئلہ حالات کے تحت ایک خاص آدمی ایک خاص موقع پر ایک خاص سوال کیا تھا میں یہاں اسٹیج پر کئی علماء کرا اور کئی مفتیان نظام تشریف فرما ہیں میں ان سے ایک مسئلہ پوچھتا ہوں حضرت میرے گھٹنوں میں درد ہے میں بالکل کھڑا نہیں ہو سکتا کیا میں بیٹھ کر نماز پڑھ سکتا ہوں تو یہ مفتیان نے کرام <coughs> یہی کہیں گے کہ ہاں آپ بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں اب میں مفتی نے کرام کے فتوے کو لے کر آج تک میں ڈال دوں زی نیوز کے اندر ڈال دوں اسٹار نیوز کے اندر ڈال دوں اور بی بی سی کے اندر ڈال دوں کہ علماء دیومند نے مسلمانوں کو کھڑے ہو کر نماز پڑھنے سے منع کر دیا اور بیٹھ کر نماز پڑھنے کا حکم دے دیا ایک خاص آدمی کے لیے خاص وقت کے لیے خاص حالتوں کے اندر یہ مسئلہ بیان کیا گیا تھا اسی طریقے سے حضرات یہ گائے کی قربانی کا جو مسئلہ تھا سائل ہندو کے علاقوں میں رہتا تھا غیر مسلموں کے محلے کے اندر رہتا تھا اس نے کہا کہ ہمارا شعار اسلام جو ہے قربانی ہے اور قربانی دینا ادائی کی جائز ہے اور ہم اس محلے کے اندر قربانی دیں گے تو دارل دیوبند کے مفتیان کرام نے کہا کہ ان کے جذبات کا اکرام کرو ان کا احترام کرو یہ نہیں کہا کہ گائے کی قربانی حرام ہے یہ نہیں کہا کہ تم کسی اور جگہ جا کر اس کو نہیں کاٹ سکتے بلکہ میڈیا نے اس کا کچھ کا اور کر دیا مسلمانوں کے درمیان تفریقہ ڈال دیا یہی کرتے ہیں یہ انگریز کتوں کی پالیسی کے لڑاؤ اور حکومت کرو رضا خانی کو کس نے کھڑا کیا تھا غلام احمد قادیانی کو کس نے کھڑا کیا تھا حسین احمد بٹالوی کو کس نے کھڑا کیا تھا ڈپٹی نذیر کو کس نے کھڑا کیا تھا یہ انگریز ہی کی تو پالیسی تھی کہ لڑاؤ اور حکومت کرو دارلوم دیورن آج اللہ کی عزت و جلالت کی قسم آج بھی وہ کام کر رہا ہے جو قاسم نانوتی کے زمانے میں کر رہا تھا جو انار کے درخت کے نیچے جو دو محمود پڑھ رہے تھے جب کر رہا تھا اس وقت سے لے کر آج تک وہ باطل سے برسر پیکار ہے امریکہ کی ری اس وقت خارج ہوئی امریکہ کا وضو اس وقت ٹوٹا امریکہ کی ہوا اس وقت خراب ہوئی جب دارلوم نے مخالف دہشت گردی کانفرنس کو اس نے اپنے احاطے کے اندر دیومن کی سرزمین کے اندر پرتنے کا موقع دیا امریکی کتے بھی جانتے ہیں اور پہچانتے ہیں کہ دارلوم جس تحریک کو لے کر کھڑا ہو جاتا ہے وہ مر کر ہی جو ہے چھٹی ہوتی ہے اس کا انتم سنسکار ہوتا ہے انگریزوں کے خلاف یہ تحریک کھڑی ہوئی انگریزوں نے اس ملک کو چھوڑ دیا اور اس ملک سے وہ ہمیشہ کے لیے چلے گئے ڈر گیا اب وہ اختلاف پیدا کرنے کے لیے دارلوم دیومن کی دوری عوام کے اندر پیدا کرنے کے لیے رضا خانیوں کے اندر بریلیوں کے اندر اور جماعت اسلامی دیگر فرقوں کو متنفر کرنے کے لیے میڈیا ارے دارلوم کتنے احسانات کرتا ہے کتنے یتیموں کو پالتا ہے کتنے دیواؤں کو پالتا ہے کتنے غریبوں کی پرورش کرتا ہے اس کا نور عالم کے افق پر کیسے چمکا ہے اس نے جہالت جی حالت کی تاریخی کو کیسے دور کیا کبھی میڈیا نے بیان کیا ایک مسئلہ تھا وہ مسئلہ اس لیے تاکہ ان فرقوں کے درمیان آگ بھڑک جائے یہ کالے کتے وہی کام کر رہے ہیں جو ان کے حقیقی باپ کورے کتے اس ملک کے اندر کر کر چلے گئے تھے مسلمانوں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہماری تعلیمات تو یہ ہیں کہ ہندو جس کی پوجا کرتا ہے اس کا خیال کیا جائے اس کا احترام کیا جائے اور اس کے جذبات کی رعایت کی جائے کسی ذیل کے اندر یہ فتوا دیا گیا تھا لیکن اس کے باوجود مسلمانوں آج ہمارے ساتھ جو سلوک کیا جا رہا ہے اب وہ وقت نہیں ہے کہ عورتوں کے کنگن آج کا نوجوان ہاتھ کے اندر پہن کر بیٹھا رہے اب وہ وقت نہیں ہے کہ صبر کے جو ہے ساڑیاں اور صبر کی چلمنے آج مسلمانوں کے اوپر کھوتی جائیں اب وہ وقت نہیں ہے کہ مسلمان جو ہے بزدلی سے کام لے مسلحت سے کام لے مسلمان اٹھ جا اب بدر کا سبق تو دوہرا دے مسلمان تو اٹھ جا عہد کا سبق دوہرا دے مسلمان اٹھ جا تو تبو کا سبق دوہرا دے پھر دیکھ وقت کے ابو جہل کی ہوا کیسے خارج ہوتی ہے پھر دیکھنا پھر انہیں وقت کیسے پانی کے اندر فرق ہوتا ہے پھر دیکھنا ایک لنگڑا مچھر وقت کے نمرود کو کیسے کیسے تباہ کرتا ہے برباد کرتا ہے مسلمان نوجوان میری ماں میری امت کی بیٹی حضرات علماء کرام میں دس بستہ ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں اللہ کے لیے جب جاؤ اللہ کے لیے اٹھ جاؤ یہ کافر مشکل ہے یہ کافر اسلام کے خلاف جتنی تحریکیں ہیں یہودیت عیسائیت کفر شرک یہ تمام کی تمام بزدلی کا نام ہے ہجڑے پن کا نام ہے طاقت خالد ابن ولید کا نام ہے طاقت عمر بن خطاب کا نام ہے طاقت سمیہ کا نام ہے طاقت زنیرا کا نام ہے طاقت ابراہیم خلیل اللہ کا نام ہے طاقت موسا کلیم اللہ کا نام ہے طاقت ابو بکر صدیق کی صداقت ہے طاقت حضرت عمر فاروق کی عدالت ہے طاقت عثمان کی حیا ہے طاقت حضرت علی کے جوہر ہے طاقت حضرت خالد ابن ولی کی طاقت اور قوت ہے مسلمان مایوس کیوں ہوتا ہے تجھ میں کوئی ماض ہے تجھ میں کوئی معاوض ہے تجھ میں کوئی خالد ابن ولید ہے مسلمان مایوس کیوں ہوتا ہے اٹھ جا قدم بڑھانا تیرا کام ہے منزل تک پہنچانا رب کائنات کا کام ہے مسلمان عام کام کو شروع کرنا تیرا کام ہے اس کام کو انجام تک پہنچانا اللہ تعالیٰ کا کام ہے تو صرف نماز پڑھ سکتا ہے نماز پر سمرا دینا اللہ کا کام ہے صرف تو داڑھی رکھ سکتا ہے داڑھی پر انعام دینا اللہ کا کام ہے قدم بڑھا دے بدر کی طرف قدم بڑھا دے حد کی طرف ڈرتا کیا ہے اللہ اقبال نے نہیں کہا کہ اسلام پیدا ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد کہ جن پیٹے والوں نے قدم بڑھایا جن داڑھی والوں نے قدم بڑھایا یہ امریکی کتے یہ نیٹو فوج کہہ رہی تھی کہ ان کے پاس سوئی بنانے کا کارخانہ نہیں ہے ان کے پاس کپڑا اور کفن بنانے کا کارخانہ نہیں ہے ان کو ان کو افغانستان کے ذروں کے اندر مٹا دیا جائے گا ان کی تاریخ ختم ہو جائے گی ان کی ہسٹری ختم ہو جائے گی آج گیارہ سال ہو گئے آج امریکہ کام رہا ہے آج نیٹو کام رہا ہے اس افغانستان کی سرزمین کے اندر کوئی بم نہیں بنتا کوئی سوئی نہیں بنتی کوئی کپڑا نہیں بنتا کمینوں نے معاشی پابندی لگا دی تھی کمینوں نے ان کے اوپر ترقیات کے دروازے بند کر دیے تھے لیکن رب کائنات نے کہا تھا ان تنسر اللہ ینسر کم وہ بھی امریکہ کا دروازہ بند ہوا تو کیا ہوا لبنان کا دروازہ سوڈان کا دروازہ برطانیہ کے گورے چمڑے والے کتوں کا دروازہ بند ہوا تو کیا ہوا اللہ مولانا ولا لکم اللہ ہمارا مولا ہے امریکی کتوں تمہارا مولا نہیں ہے اللہ ہمارا حامی ہے اللہ ہمارا مددگار ہے مسلمانوں بش قرآن کو نہیں چھو سکتا بش کا باپ نہیں چھو سکتا اوباما کا باپ نہیں چھو سکتا اڈوانی کا باپ نہیں چھو سکتا قرآن وہ ہے لا مس اللہ متحر قرآن جیسی دولت ہمارے پاس ہے وضو کا لوٹا ہمارے پاس ہے مسباق کی سنت ہمارے پاس ہے تصویر کے دانے ہمارے پاس ہیں سجدوں کی فاقت ہمارے پاس ہے طواف ہمارے پاس ہے حضرت اسپت ہمارے پاس ہے کعبہ ہمارے پاس ہے نبی کا روزہ ہمارے پاس ہے نبی کے روزے کا گمد خزرہ ہمارے پاس ہے بتاپ ہمارے پاس ہے مسا ہمارے پاس ہے ریاض الجنہ ہمارے پاس ہے اور مینا ہمارے پاس ہے اور مزدلفہ ہمارے پاس ہے عرفا ہمارے پاس ہے نبی کی سنتیں ہمارے پاس ہیں بخاری ہمارے پاس ہے ابو داؤد ہمارے پاس ہے ابن ماجہ ہمارے پاس ہے داڑھی کا کا نور ہمارے پاس ہے سجدوں کی نورانیت ہمارے پاس ہے تحجد کا گڑ گڑانا ہمارے پاس ہے اشراف اور ابابین کے اندر اللہ کو منانا ہمارے پاس ہے اور دعا مخل عبادہ کہ دعا عبادت کا مقد ہے اور دعا مومن کا اختیار ہے وضو مومن کا اختیار ہے یہ ہمارے پاس ہے ارے کافرو تمہیں تاج محل مبارک تمہیں لال قلعہ مبارک لے لو سو مرتبہ لے لو لے لو سو مرتبہ لے لو وائٹ ہاؤس بھی لے لو زمین بھی لے لو آسمان بھی لے لو اللہ کی نبی کی محبت ہمارے ساتھ ہے گمد قدرہ ہمارے پاس ہے حضر اسمت ہمارے پاس ہے مزدلفہ ہمارے پاس ہے صفا دربا ہمارے پاس ہے مسلمان مایوس ہونے کی کیا بات ہے اٹھ جا جب جا اتنی طاقتیں رکھ کر اتنی قوتیں رکھ کر ارے خالد ابن ولی کے سامنے جب زہر کا پیالہ پیش کیا گیا تھا اور کہا گیا اگر تمہارا دھرم سچا ہے اگر تمہارا مذہب سچا ہے تو تم اس زہر کے پیالے کو پی کر دکھاؤ مورخ بیان کرتا ہے وہ زہر کا پیالہ اتنا خطرناک تھا اس کی ایک بند پورے عرب کو ختم کرنے کے لیے کافی تھی لیکن انہوں نے حضرت خالد ابن ولید نے اس کو اٹھایا اور گڈا کٹ پی لیا لوگوں نے تعصب سے پوچھا اے خالد ابن ولید اس کی ایک بند پوری قوم کو تباہ کر سکتی تھی کہا میں نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے ہم پڑھیں گے امریکہ اپنے توپ کے دہانے تو کھول دے ڈرون طیاروں کے دہانے کھول دے مسلمان اس لیے تو پٹ رہا ہے نبی سے تیرا دامن چھوٹ چکا ہے اس لیے پٹ رہا ہے مکے سے ہٹ چکا ہے مدینے سے ہٹ چکا ہے فرانس کو قبلہ بنا چکا ہے یورپ کو قبلہ بنا چکا ہے گوری چمڑی والوں کو قبلہ بنا چکا ہے فلم میں کام کرنے والے کتے سور کھانے والوں کو قبلہ بنا چکا ہے ایک مرتبہ انی وجہ تو علی لدی پڑھ کر اپنا رخ کعبے کی طرف کر کر دیکھ لے ایک مرتبہ صدق دل کے ساتھ سورہ فاتحہ پڑھ کر دیکھ لے ایک مرتبہ سورہ یاسین پڑھ کر دیکھ لے ایک مرتبہ سورہ فلک اور سورہ ناس پڑھ کر دیکھ لے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی مصنون دعائیں پڑھ کر دیکھ لے میرے اللہ کی قسم میرے رب کی قسم اس ماں نے اس بچے کو نہیں جنا جو بچہ مسلمان کے گال کی طرف اپنے ہاتھ کو اٹھا سکے مسلمان اللہ کا واسطہ دیتا ہوں رسول کا واسطہ دیتا ہوں آجا کعبہ تجھے بلا رہا ہے آجا تجھے نبی کا روزہ بلا رہا ہے ہم جس محلے میں تھے اسلام گنج نام ہے اس کا اور فجر کے اندر ایک میزبان کے علاوہ اور ان کے گھرانے کے ایک بچہ جو مدرسے کا طالب علم اللہ کی قسم نہیں لگ رہا تھا اسلام گنج ہے یہ کافروں کا گنج لگ رہا تھا اسلام کا اہم ترین فریضہ نماز جیسا فریضہ آخا نے فرمایا من ترک منترک متعمدن فقت کفر جس نے جان بوجھ کر نماز کو چھوڑا وہ کافر ہو گیا آخا نے فرمایا قرتع آئینی فی صلاح میرے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز کے اندر ہے کیا مطلب مسلمان اگر ڈنمار کا کتا نبی کا کارٹون بناتا ہے کوئی یہودی پیڑا اپنے فلم کے اندر نبی کی شان میں گستاخی کرتا ہے زندہ باد مرداباد کہہ کر تو جلوس نکالتا ہے اور گورنر کو میمورنڈم دیتا ہے تو اللہ کے گھر کا قاتل ہے بابری مسجد کے اندر اگر رام کے ماننے والوں نے رام کی للہ کو رکھا تو سڑکوں پر اتر آیا اور اپنی مردانیت کا مومن اور مسلمان ہونے کا ثبوت دیا تیرے اسلام گنج کی اور تیرے اسلام آباد کی جو زمین اور مسجدیں ان کا خاطر ان سے کون نپٹے گا کون ان سے بدلا لے گا یہ اسلام گنج تھا کافر گنج ایک اہم ترین فریضہ پیچھے سود کھانے والے رشوت کھانے والے باپ کی نافرمانی کرنے والے باپ کی نافرمانی کرنے والے اولاد کی غلامی کرنے والے زمین کی یہ الگ بات ایک اہم ترین آخا نے فرمایا قرت و عینی کی صلاح میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز کے اندر ہے مسلمان اللہ کا واسطہ نمازی بن جا مواحد بن جا کعبے کی طرف آ جا قرآن کی طرف آ جا دنیا کی کوئی طاقت تیرا بال بینگا نہیں کر سکتی آخا نے فرمایا میرے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز اور جو نماز نہ پڑھے تصور تو کرو میں اپنے سینے پر چٹان رکھ کر بہت سبر کے ساتھ میں یہ کہہ رہا ہوں ایک آدمی ایک لوہا لے ایک سلاخ لے اور اس کو آگ کے اندر تپائے اور اتنا تپائے اتنا تپائے کہ وہ سلا اور وہ لوہا آگ کی طرح سرخ ہو جائے اور پھر اللہ کے لیے سوچو مسلمانوں اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارا کیا بگاڑا تھا کیا نقصان کیا تھا ان فلموں والوں نے تمہاری زندگی برباد کی ان سیاسی کتوں نے تمہاری زندگی برباد کی ان رہنماؤں نے ان لیڈروں نے تمہاری زندگی برباد کی اللہ کے نبی نے کیا بگاڑا تھا قرآن آپ پر اترا تھا آپ کے چہرے کی قسم آپ کے گیسو کی قسم آپ کے دل کی قسم آپ کے رات کی قسم آپ کے شہر کی قسم آپ کے اٹھنے کی قسم آپ کے بیٹھنے کی قسم آپ کو بخشائے بخشائے اللہ تقدم من تقدمن آپ امام الاولین آپ امام الآخرین آپ سعید الانس آپ سعید الجنس آپ شافی محشر آپ شافی کوثر سب کچھ کیا بگاڑ آتا مسئلہ آپ کا حل مسئلہ اولاد کا حل مسئلہ ازواج متحرات کا مسئلہ صحابہ کرام کا لیکن راتوں کو رونا تڑپنا آج کا دن دیکھنے کے لیے کہ اللہ کے گھروں کو تم قتل کرو اپنے چہروں سے سوالات پیغمبروں کی سنت نکال کر پیشاب کی نالی کے اندر ڈالو جورو کی غلامی کرتے ہوئے انگریزوں کی نقالی یہودوں سارا کا چہرہ بناتے ہوئے مسلمانوں اور تو کرو آج کا دن دیکھنے کے لیے کوئی آدمی نماز چھوڑتا ہے فاتحہ میں اختلاف ہو سکتا ہے درود و سلام کے اندر قیام میلادی کے اندر عرس کے اندر قبالی کے اندر چہلم کے اندر چھٹی کے اندر جماعت میں جانے میں چلے میں تین دن میں اختلاف ہو سکتا ہے رفع دین میں آمین بل جہر میں آمین بل شہر میں اور بیس رکعت میں آٹھ رکعت میں اختلاف ہو سکتا نماز میں کوئی اختلاف کوئی مسلمان میری ماں میری بہن اگر تیری فجر چھوٹ رہی ہے غسل کی وجہ سے نوجوان رات کے اندر موبائل کے گانوں میں اور ان فلم میں کام کرنے والی حرام زادیوں کی گندی فلموں کے دیکھنے کے اندر وقت کو ضائع کر کر السلا تو خیر من النوم کی صدا تیرے کاموں کو نہ ٹکرائی سن لے کام کھول کر اس کو گرم کیا گیا اور سرور کونین تاجدار مدینہ ساقی کوثر شافی محشر اللہ کو گواہ بنا کر کہہ رہا ہوں میں میں کسی سے ڈرنے والا نہیں مجھے کوئی پرواہ نہیں تو زندہ رکھ یا میری لاش کے ٹکڑے کر کر اپنی گلی کے کتوں کے حوالے کر دے میرے محبوب کا پیار مجھے پیارا ہے میرے آقا کی قربانیاں میرے آنکھوں کے سامنے ہیں آج کے بعد فجر کی نماز سے لے کر مرتے دم تک آئے ہوئے جو احباب فجر کی نماز سے لے کر سکرات تک بھی اگر ایک نماز چھوڑیں گے گویا اس سلاخ کو اس لوہے کو جو آگ کے اندر کپا کر اتنا سرخ کر دیا گیا کہ وہ لال ہو گئی اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں کے اندر اس کو ڈال دیا گیا کتنا بڑا حرام زیادہ ہے کتا بن جاتا سور کی اولاد بن جاتا گلی کے کتے اور گلی کے سور تجھے دیکھ کر کہتے ہوں گے مولا کتا تو بنایا سور تو بنایا داڑھی منڈا بے نمازی تو نہیں بنایا رشوت خور تو نہیں بنایا بے پردہ رنڈی عورت تو نہیں بنایا ایک مسلمان کی اولاد نسل حلالی کا ثبوت دینا ہے آج کے بعد نماز کو قائم کرو قرآن کی تعلیم کو عام کرو اور یہ گھر کے اندر یہودی میڈیا اللہ کے لیے نکالو یہ فتنوں کی جڑ ہے یہ شراب کے بعد سب سے بڑی ام الخبائش ہے انشاءاللہ اللہ معاشرے کے اندر سدھار پیدا ہوگا معاشرے کے اندر اصلاح ہوگی اور جب ہمارا دامن اللہ اور اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات سے مضبوط ہو جائے گا واد اللہ عامن کو کم لکلیف الَّذِينَ کمست قَبْلِهِمْ ہوائی جہاز سے آئے تھے ہم ہوائی جہاز کے اندر ایئر ہوسٹس وہ تھی جو بے پردہ تھی شرمگاہ کو اچھالنے والی اپنے سینے کی نمائش کرنے والی اور اپنے چہرے سے سڑی ہوئی بدبودار مسکراہٹ کے پھول کے پتیوں کو مرجائے ہوئے پھول کے پتیوں کو بکھیرنے والی لکھ کر رکھ لو میرے رب کی عزت و جلالت کی قسم نوجوانوں خالد ابن ولید محمد بن قاسم تاریخ زیاد حضرت ٹیپو حضرت قاسم نانوتوی کے طریقے پر آ جاؤ گے یہ رنڈیا ہٹ جائیں گی ان کی جگہ ایک ملا آئے گا اور ایک ہاتھ میں قرآن اور ایک ہاتھ میں حدیث اور کہے گا پڑھو سبحان اللہ لنا هذا وما كنا لہو مقرنين اور جگہ جگہ پر اللہ کے ذکر کے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے درود کے نقبے ہوں گے کائنات کا یہ نقشہ بدل چکا ہوگا موبائل کے اندر منی کے اور موبائل کے اندر گندی رنڈیوں کے گانوں کے بجائے انشاءاللہ ان نوجوانوں کے موبائلوں کے اندر جہاد کے نقبے ہوں گے اعلائے کلیمت اللہ کے نقبے ہوں گے اللہ کے لیے مسلمانوں بہت کھو چکے ہم بہت کھو چکے آج اتوار ختم ہے اور ابھی شریع اعتبار سے اتوار کی مغرب سے پیر لگ جاتا ہے حدیث پاک میں آتا ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر پیر اور جمعرات کو اللہ کے دربار میں امت کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں اور بعض علماء بیان کرتے ہیں اسی طرح آخا کے دربار میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں امت کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں امت کے یہ چہرے دیکھ کر حضرت حسین کے خون کو یاد کر کر نبی کے دل کو دکھا کر تمہیں کیا ملتا ہے مسلمان یہ چہرے داڑھی مڈے میرے آقا کے سامنے آئیں گے یہ بے نمازی کتوں کی منحوس صورتیں میرے آقا کے سامنے آئیں گی یہ بے پردہ رنڈیوں کے کپڑے پہننے والی عورتوں کی شکلیں میرے آقا کے سامنے آئیں گی آج فلموں کے اندر شیلا اور منی کے گانے میرے آقا کے سامنے آئیں گے کیا ملتا ہے مسلمانوں کیا ملتا ہے ایک باپ کو پیدا ہوئے ہو کے ابو جہل کا مقابلہ کرو کے ابو لہل کا مقابلہ کرو ادبا کا شیبا کا مقابلہ کرو دہشت گردوں کا مقابلہ کرو دیش کے دشمنوں کا مقابلہ کرو سچائی کو قتل کرنے والوں کا مقابلہ کرو غذاؤں کے اندر ملاوٹ کرنے والوں کا مقابلہ کرو میرے نبی کا دل دکا کر تمہیں کیا ملتا ہے اللہ کے لیے بتاؤ کیا ملتا ہے کیا کر لو گے تم میرے محبوب کا دل دکا کر کیا کر لو گے ورفان کا ذکر اللہ کہتا ہے ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا تیری کامیابی تیری سربلندی انشاء اللہ سنوا ان شاء اللہ میرے آقا کے طریقوں میں ہے نوجوان جب تیرا چہرہ میرے محبوب کے نور سے منور ہو جائے گا تب تیری زندگی میرے محبوب کے طریقوں سے روشن ہو جائے گی لکھ کر رکھ لے لا اللہ ظہری لرض بھائی تو مدر ولا ببر اللہ طلاح اللہ کلیمت اسلام بھی عزیز و آسمان میرے قدموں کے نیچے آ سکتا ہے یہ زمین آسمان کی جگہ لے سکتی ہے مرد بچے کو جنم دے سکتا ہے سمندر کے اندر آگ لگ سکتی ہے چاند اور سورج بے نور ہو سکتا ہے میرے اللہ کی قسم میرے محبوب کا فرمان جھوٹا نہیں ہو سکتا لکھ کر رکھ لے لکھ کر رکھ لے اگر یہ بات سچ ہو میرا شکریہ ادا کر دے گا اور یہ بات جھوٹ ہو میری طرف دیکھ کر پیشاب کر دینا میرے منہ پر چپل مار دینا اے میرے نوجوان امت کے غیور نوجوانوں میرے آقا کا دامن تھام لو گے مکے مدینے کو افتا بنا لو گے فرانس امریکہ برطانیہ کو طلاق دے دو گے امریکی تہذیب و تمدن کو چھوڑ دو گے میرے رب کی قسم بس کا باپ ہمارے گھر کے بیت الخلا کو صاف نہ کرے تو پھر کہنا ٹونی بلیر اور جتنے فرقہ پرت ادوانی ٹھاکرے فلم میں کام کرنے والے کتے میرے رب کی قسم انشاءاللہ ایک دن وہ آئے گا ہمارے بچوں کا ہمارے جانوروں کا پاخانہ صاف کریں گے اور ہم وہ منظر اپنے آنکھوں سے اس زندگی میں دیکھیں گے کہ فیقون دین و دینوں ہو کہ دنیا کے چپتے چپتے میں اللہ تعالیٰ دین کو عام کر دے گا کفر کا خاتمہ ہوگا عیسائیت کا خاتمہ ہوگا امریکہ ختم ہو جائے گا برطانیہ ختم ہو جائے گا کفر ختم ہو جائے گا شرک ختم ہو جائے گا وقل جا الحق وجہ کل اے آقا کہہ دو حق آیا باطل مٹ گیا انل الباطل کانا ضہور تھا ارے باطل تو مٹنے کے لیے پیدا ہوا ہے اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں حق کے لیے قبول فرمائے اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے آنکھوں کے سامنے باطل کو کٹتا ہوا باطل کو مٹتا ہوا اور باطل کو ختم ہوتا ہوا دکھائے اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے کہنے اور سننے کو بے پناہ قبول فرمائے اللہ تبارک تعالیٰ میڈیا کے اندر غلط فہمی پیدا کرنے والوں کو و نابود مربوط کرے اللہ منصور اسلام اول مسلم اے اللہ اسلام کا اور مسلمانوں کا بول بالا فرما وقزل کفرتا ول یہودا ون نسارا ول مشرقین کافر مشرق ایمان اسلام دشمنوں کا خاتمہ فرما آمین واخر دان الحمد للہ رب العالمین ماشاءاللہ